الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات أعمالنا الله فلا فلا له ومن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونزيرا بعد الساعة اللهم صل على محمد وعلى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن هذا الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد وشر الأمور مستطاعتها وكل مستطاعت بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله

یہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے وہ نظار کر لیتا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جسے چاہتا ہے وہ آپ کر دیتا ہے ہمیں صرف اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے بس تحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا روند نہیں جدنا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ دیویوں کو پکارتے ہیں اور صرف اور صرف مردود شیطان کو پکارتے ہیں لہن ہوا اس شیطان کو پکارتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں جس پر اللہ نے لانت کی بات الگ کا ناسی گند مزدور اور اس مزدور شیطان کو پکارتے ہیں جس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں ضرور تیرے بندوں سے مکمل حصہ وصول کروں گا اور اس شیطان کو پکارتے ہیں جس نے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور میں ضرور ان کو جوتے وعدے دوں گا جھوٹی آگوں میں مبتلا چلا کروں گا اور میں نے حکم دوں گا کہ چپاؤں کے کان کاٹے میرے خوش کرنے کے لیے اور میں نے حکم دوں گا کہ اللہ کی خلق کو اللہ کی پیدائش کو تبدیل کریں دون الله فقد خسر خسرانا مبينا لوگوں دھیان سے سنو جس شخص نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اس نے واضح کر گاٹا پایا یا تو ہم گاٹا کیوں نہ پائے شیطان ان کو واضح دیتا ہے اور جھوٹی میں مبتلا کرتا ہے شیطان اور ان کو شیطان صرف دھوکے کے جھوٹے وعدے دیتا ہے سچا وعدہ شیطان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ لوگ جو شیطان کے وعدوں میں آ جاتے ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہے ولا راج کشن بہت سے بھاگنے میں کسی بھی کوئی صورت نہیں پائیں گے والذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار دینا فيها أبدا اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے زیادہ عمل کمائے ان کو ہم قریب ایسے دادا میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان باغات میں رہنے والے ہوں گے وعد اللہ شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے اصدق من اللہ رینا اللہ سے زیادہ سچی باتیں کرنے والا کون ہو سکتا ہے تم بنا اہل کتاب اہل ایمان نہ تمہاری آرزوں سے نجات ہوگی نہ اہل کتاب کی آرزوں سے نجات ہوگی نیا نن سوئی سچی ودا یجت لہو دون اللہ بھیا ولا نصیرا جو سچی برائی کمائے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا ولا من لہو اللہ بھیا اللہ کے علاوہ کسی مددگار کو نہیں پائے گا اور کوئی بھی اس کا دوست نہیں ہوگا اور جس شخص نے بھی سادے عمل کروائے وہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں ہو اور جن کا ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے برابر ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو اور احسان کرنے والا نیکی کرنے والا ہو ابراہیم بین اور جس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی ہو جو یک طرفہ ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے وكان الله بكل شيء محيطا اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاح و سلام کے بعد نفس کا اگر تجزیہ نہ ہوا ہو اور یہ برائیوں کا شکار ہو جائے بیماریوں میں مبتلا ہو جائے اس کا انجام بہت بہترین ہے آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے ادنا درکارا مطلب صاحب کا جس شخص نے اپنے لفظ کو رہا کو براہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے جس کو خشب کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور کپڑے کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور جس شخص نے اپنے نقص کو پاکیزہ بنا لیا صاف ستھرا رکھ لیا بیماریوں سے محفوظ کر لیا وہ کا مراد مطلب تھا جس نے اس کو برباد کر لیا اس نے اپنے آپ کو گاٹے میں گزارا کر لیا سادے قلب تندرست دل اور پاکیزہ نقص جس وجود کے اندر ہے وہ کامیاب و کامران ہے وہ وجود ہے اور جس شخص کے سینے میں فری دل ہے اور نہ صاف کیا ہوا نفس ہے وہ سمجھ لے کے اس کا ٹھکانا بری جگہ ہے اچھی جگہ ہے سمجھ میرے جتنا ہوں کیا ہوں یا سرخت نہ ہوں ومن يرد ان يجعل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وجههم بما كانوا يعلمون جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کو شروع کرتا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے یس سزر ہو جان اس کا سینا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کا سینا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کا دل پاکیزہ بنا دیتا ہے نقص پاکیزہ بنا دیتا ہے یمن یونا دلّا ہوں جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ جان پندرہ ہوں تنگ آ جائے اس کا سینا جھگڑا جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے نیکی کو نہیں کرتا نیکی کے کام کو نہیں کرتا جب نیکی کرنی پڑے تو یوں لگتا ہے جیسے زور لگا کر بغیر سیری کے آسمان کو چڑھنا پڑ رہا ہے اتنی تنگی محسوس کرتا ہے یا یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے جان نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے نیکی نیک اللہ خود سے آدر گلی لگائی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان پر فریدی پھینکتا ہے اور جانک کے اندر ان پر ریس دنیا کی سنیدی ہے رجس آزاد ہے رجس شیطان کا تسلط اور شیطان کی انسان کا حکومت جس شخص پر جس کے دل و دماغ پر جس کے وقت پر شیطان کی حکومت ہو گئی وہ سمجھا کہ دل تلیل ہو گیا ہے نقص تلیل ہو گیا ہے اور دل آزاد کا آزادی اخروی کا شکار ہو گیا ہے نقص آزادی اخروی کا شکار ہو گیا ہے لہٰذا دلا تربی کا ہے یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ سب فصل لگایا کہ یہ قوم یہ میں کروں چھوڑی ہم نے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں سب کچھ بیان کر دیا ہے ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں سب کچھ بتا دیا ہے لیکن کس کو سمجھ آتی ہے یہ قومی نیت کرون جو نصیحت بدلتے ہیں ہر کسی کو نہیں ملتی جو کام کھول کر سنتا ہے اسے نصیحت ملتی ہے جو اللہ رب العزت کا ادب احترام کرتا ہے اس کو نصیحت ملتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پہ بٹھاتا ہے امام الانبیاء کی بات کو کائرات کی ہر بات کو ترجیح دیتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے اس کے علاوہ ہدایت ملنے میں کوئی طریقہ نہیں بس بہت کر کروں کتنے ایسے ہیں قرآن بھی سنتے ہیں حدیث رسول اللہ بھی سنتے ہیں لیکن بیمار دل ہے اور تری نفس ہے نہ قرآن سمجھاتا ہے نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھاتا ہے نہ اللہ کی بات سمجھاتی ہے نہ رسول اللہ کی بات سمجھاتی ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کر کے بھیجا گیا اس سے بہتر کلام کہیں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ میں ایسے نہیں آتا لہمدار سڑا مہم رکھتے ہیں بہو علی بنا کا جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں رسول اللہ کو مانتے ہیں سراط مستقیم اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جان کردہ آیات پر کام کرتے ہیں جن میں جگہ دیتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس سلامتی کا گھر ہے ان کے لیے ہمارے پاس سلامتی کا گھر ہے جہاں کوئی وقت نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مصیبت نہیں ہے وہ جن اور اس سے بڑی بات کیا ہے وہ ہوا ولی اللہ ان کا دوست اللہ ان کا دوست ہے مسحر ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور کافروں کو دبانے کے لیے کہا تھا کہ انہیں بتاؤ اللہ مولا ہے اللہ ہمارا مولا ہے تو تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں ہے مولا کس کا ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کے اصلاح کا علاج میں کوئی مولا ہے ہی جس کا اللہ مولا ہے اس کا مولا ہے جس کا اللہ مولا نہیں ہے اس کا کوئی مولا نہیں وہ بے جانا مددگار ہے وہ بے چارہ ہے وہ مسکین ہے وہ فقیر ہے اس کا کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے اس کا کوئی آسکتی نہیں اندر نہیں ہے سب سے گہرا دوست اس کا وہ ہے جس نے لے کر کیا دیا تھا لگنا ہوں بڑا لنگنا بڑا آمنا ہوں بھائی بچے کو غصہ کیسے ہے اللہ تعالیٰ کو اس مجرون کے پوجتے ہیں جس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں ان کو جھوٹے وعدے دوں گا ان کو برباد کروں گا ان سے شرک کرواؤں گا اور انہیں ہلاک کروں گا ہر بدسلوکی جو ہو سکے گی وہ ان کے ساتھ کریں بس بس کرنا رہا یار اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو بتا دی ہے اللہ رب العزت نے اچھی طرح بتا دیا ہے کہ شیطان مظلوم کا ہر وعدہ جھوٹا وعدہ ہے شیطان کا ہر وعدہ جھوٹا وعدہ ہے اور جو نقص برائی کی رفت لگاتا ہے وہ ہے وہ بھی شیطان ہے انسان کے اندر شیطان پروش پانا شروع کر دیتا ہے جس جس طبیعت کا میدان اور رجحان اللہ تعالیٰ کی بجا بھی کی ہوتا ہے وہ سمجھے کہ یہ سخت فیصلت سے بھرپور ہے اس کے اندر شیطان گھسایا ہے اور جب تک اس کو نہیں مارا جائے گا اس وقت تک انسان سیدھی رائے اختیار نہیں مالیاد آپ کو لے سکتے ہیں کہ شیطان کا تو نام ہی ضرور ہے شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ضرور کہا ہے ضرور کہتے ہیں اس کو ہے نب کو جو دودھ بھی بنی ہوئی مالی ہے وہ اتباع ہے اتباع تمنا تمنا کیا چیز ہوتی ہے جھوٹی آتی جہاں تک انسان واقعاتی طور پر حقیقت عمل نہ پہنچ سکتا ہو اس کی تمنا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا اس کی آرزو رکھنا ہے اس کو تمنا کہتے ہیں اور اس کام میں انسان کو شیطان مبتلا کرتا ہے اس کام میں انسان کو شیطان مبتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ کمانے کے لیے میں بتا دیا ہے جب تک سامنے آ کر نہیں کماؤ گے مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے میرے بن کر نہیں رہو گے میرے رسول کی پیروی نہیں کرو گے نجات کا کوئی راستہ نہیں شیطان نے انسانوں کو کتنے سارے نجات کے راستے دکھائے ہوئے ہیں جو سراسر ہلاکت کے راستے اور میرے یار آپ کے بروز اللہ رب العزت بل جلا نے نظام بتا لگتے کام کرنا کوئی رہا تم سب تم بھی بڑا کرو گے قیامت کے دن شیطان صاف اعلان کر دیں تم اللہ وعدہ کم وعدہ حق کو لوگ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تو کون تھا کرو میں نے تمہیں جھوٹا وعدہ ہے اللہ کا سچا وعدہ تم نے قرون نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے کو تم نے یقین نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے فرم بردار نہیں بنے میں نے جھوٹے وعدے دیے تھے میرے والے تم نے مان اب نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں اتباع تمنا کا نتیجہ کیا دونوں ایک دوسرے سے بھیجا اس نے جوتے وعدے دیے انسانوں نے جوتے وعدے مانگے اور کیا مجھ کے من کیا ہوگا یا میں ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تم بس وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور دن دیکھیں گے کہ اہل ایمان ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے عزیز و اقارب ہمارے رشتے دار ہمارے تعلق دار ہمارے ساتھ مل کر کاروبار کرنے والے سب کچھ اکٹھا ایک جماعت ایسی جا رہی ہے سامنے میں جن کے پاس نور اور روشنی اور ہم اندھیروں میں گے آواز دے کے کہیں گے ان تم رونا الگ جاؤ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ حاصل کریں تین اپنا سروسگار کی طرف سے آواز رہے دنیا میں چکر چلاتے رہے اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش لوگ کرتے رہے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا کیا مطلب اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے ان کے دھوکے کا جواب کیا ملک ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارے پیچھے روشنی بتائی نہ سور ان لوگوں کا پیچھے مڑ کر دیکھیں گے دوبارہ آگے دیکھیں گے تو درمیان میں دیوار کھڑی کرتی ہے میں تو بتایا آزاد ایک طرف اللہ کی رحمت پر سے ہی ہم دیوار کے اور دوسری طرف دیوار کے اللہ کا عذاب ایک طرف اہل ایمان ہے ایک طرف اہل نفاق ہے ایک طرف اللہ کے سچے وادوں کو ماننے والے ہیں دوسری طرف شیطان کے جھوٹے وادوں کو ماننے والے ہیں جنا دور ہمارے اندر تم تم سوال دے کے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے گے اکیلے بھی چھوڑ دیا کہیں گے دوست کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تھے بولا کے تم ختم ہو لیکن تم نے اپنے نسلوں کو خطرے میں مبتلا کر دیا تم نے نسلوں کو اتباع ہوا میں لگا دیا اور اتباع سمندر میں لگا دیا تم نے ان نقصوں کو خاص رسانی کی پوجا پر لگا دیا تم نے کو اپنے معبود بنا دیا تھا مگر اب تمہیں لانا نہیں جا رہا تمہیں جھوٹی نے دھوکے میں ڈال رہے ہیں حتہ کے کا عذاب آ گیا قیامت آ گئی اور موت آ گئی ذرا ضرور اور ملا تمہیں دنیا کے اندر سب سے بڑے دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں مبتلا کیا تو اس کے چکر میں بھنس گئے تھے اس لیے جو سب دنیا کے اندر شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے مطلب اللہ رب العزت کے آزاد کا شکار اللہ رب العزت کے آزاد کا شکار ہو جائے گا بچ نہیں سکتا نہیں سبھی اناروں والا انار کے اہل ایمان یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا ہے اور اہل کتاب کو بھی مخاطب کیا ہے مسلمانوں کو بھی بلایا ہے اور اہل کتاب کو بھی بلایا ہے دونوں کو دونوں کو مخاطب کر کے پھنسوا ہے اگر اجتماع تمنا میں لگ گئے اور جھوٹی آسموں کے پیچھے لگے رہے شیطان کے میں پھنسے رہے اس سے نجات نہیں ہوگی اہل کتاب کی آسموں سے نجات نہیں ہوگی یہودی بھی یہی سمجھتے تھے نہ ہم اپنا اللہ ہم کو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں ہمیں کہاں سے آئے اور ہے اور سے بھی کوئی اس بات کا شکار ہے کہ ہم تو اور اللہ کو ماننے والے ہیں ہمیں کون پکڑے ہم تو آج کے رسول ہیں ہمیں کون پکڑے کچھ فطرے کا شکار ہے کہ ہمارے پاس تو توحید ہے ہمیں کہاں ہم پر کہاں سے آزاد آئے ہے یہ سب فطرے ہیں یہ سب فطرے ہیں روزگار کیا کہتا ہے اللہ رب العزت کیا کہتا ہے اللہ کب الحاکمین کا فرمان ہے وہ آمن کا حامل جو ایمان لاتے ہیں خالی عمل کے بات ہیں مزاج کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک ایمان چاہیے ایک خالی عمل چاہیے صرف لوگ بغیر سال عمل کے اس کا بھی اس سے بھی خطرہ ہے کہ آزاد میں گرفتار ہو گئے اور اکیلے سال عمل بغیر ایمان کے یہ تو سراسر نصاب یہ تو سراسر نفاذ ہے اللہ رب العزت سے چھڑانے والی کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے نجات تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں ہو سکتی نہ نجات جھوٹے خوابوں سے نہیں ہو سکتی نجات شاعر خیالات سے نہیں ہو سکتی نجات تو ہم پرستی سے نہیں ہو سکتی نجات اپنے خیالات اور اپنے تصورات سے نہیں ہوتی نجات کا راستہ ایک ہی راستہ ہے جلدی نیا ملوں گا والے لوگوں ایمان لے آؤ ایمان لانے والے بچیں گے سارے عمل کرانے والے بچیں گے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے تو ہم جنات ان ان کو ہم ان کا آواز میں داخل کریں گے جن کے ان جیسے سے دریا کرتے ہیں سالرین ابا ہمیشہ رہنے والے اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے باوجود پہلے ایمان کے اطمینان کے لیے وعد میں حقا یہ تمہارے اللہ کا سچا وعدہ ہے اس کو مان لو اس کو یقین کر لو یہ یقین کرنے کی چیز ہے کیا وعدہ ہے اللہ کا ایمان اور ساد عمل نجات بایا وعد اللہ حضرہ اور سادہ امن عمل تک بھی لگ رہا سے اللہ سے سچی بات کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے سمجھ پاؤ بات ایسے ہی لا اللہ سے زیادہ سچے وعدے کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ وفادار کون ہے اور آخر میں اللہ رب العزت نے بتایا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ابراهيم ابراهيم حنيفا واتخذ الله خليلا تین باتیں اپنا لو تین باتیں اپنا لو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی بن جاؤ گے اور ابراہیم کون ہے اللہ رب العزت کا انتہائی محبوب بن جائے انتہائی گیارہ دوست اللہ رب العزت کا ابراہیم علیہ السلام سب سے بہترین دشمن اللہ تعالیٰ کا شیطان اس کے پیچھے لگو گے تو برباد ہو جاؤ گے سب سے قریب ترین بندہ اللہ رب العزت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور امام الانبیاء کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ہے اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ پانے کی جس کے دل میں تمنا ہے وہ کیا کرے میں اپنے آپ کو اللہ کے کروں یہ پیشانی اللہ کے لیے خاص کر دو یہ چہرہ اللہ کے لیے خاص کر دو دماغ اللہ کے سبت کر دو وجود اللہ کے سبت کر دو سب کچھ اللہ کے سبت کر دو وہ رحرم اور احسان اختیار کرتے رہے احسان کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت کو گویا کے دیکھ رہے ہیں یا کم از کم یہ یقین کو رکھو کہ اللہ اللہ رب العزت میں دیکھ رہا رہے ابراہیم سے ملت ابراہیمی کی پیروی وہی ملت ابراہیمی جس کی پیروی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تماحیم فریرہ ابراہیم اللہ رب العزت کے خلیل تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تھے جو ابراہیم علیہ السلام السلام کی صحبت چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام السلام کا خاص چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا آپ اللہ کے سبرد کر دے اور آماد کے اندر احسان پیدا کرنے کی کوشش کرے احسان آماد کے اندر پیدا کرنے کا راستہ تب قلب ہے اور تجزیہ ہے تب قلب اور تجزیہ ہے نا بیماریوں سے پاک ہو جائے یہ تینوں بیماریوں سے بات ہو جائے اور نقص دونوں بیماریوں سے بات ہو جائے متحر طلب اور مزکہ نقص جس کو میسر آ جائے وہ یہ کام کر سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سبز کرے اور ایک کام کا راستہ اختیار کرے ملت ابراہیمی کی پیروی کرے ملت ابراہیمی کیا ہے محمد ہم اللہ رسول اللہ وسلم اللہ لے کر آئے یہی ملت ابراہیمی یہی سارے انڈیا اکرام کا دین ہے ایک اللہ ایک اللہ کے ساتھ راستہ اس کو اس کو اختیار کیے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاصوں میں کہتے تھے محمد ہوں غلط کریم ہوں غلط قبر ہوں اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو بات ہمیں زیادہ سنائی جاتی ہے اس سے ہم زیادہ راہ جو بات زیادہ سمجھائی جاتی ہے اس کو ہم زیادہ نظر انداز کرتے ہیں جو بات ہمیں زیادہ کہی جاتی ہے اس کو بہت کم سنتے ہیں جو کبھی کبھی کہی جاتی ہے اس کو تھوڑا بہت محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہتے تھے اے اللہ اس نفس کے سب سے ہم تیری بنا مانگتے ہیں اللہ رب کی بنا کے بغیر کوئی چارہ نہیں نہیں ہے کوئی سارا اگر شیطان پھیڑے شیطان سنسانے کی کوشش کرے شیطان شکار کرنے کی کوشش کرے تو یہ غیر مریض تم دشمن ہے یہ نظر نہ آنے والا دشمن ہے یہ غیبی دشمن ہے اس سے بچاؤ کی تقدیر اللہ رب العزت کی پناہ کے سوا کوئی نہیں بھائی مائی اندر اندر کرنے سے جب شیطان کوٹا مارے شیطان پھیڑے شیطان حملہ آور ہو اور شیطان کر دوں گا کہ اللہ رب العزت کی پناہ کرے ان نظر نقل کروں پہلے سکوا کون ہوتے ہیں یہ سکڑے کی علامت ہے جب بھی سطح کی طرف سے سرا اللہ ہوتا ہے تو انہیں کون یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرح چاہیے ہمیں اللہ رب العزت کے پاس پہنچنا چاہیے ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ گاہ کے اندر چلے جانا چاہیے اس کے بغیر ہم بچ نہیں تو میرے بھائیوں دل کو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک رکھنا اور نفس کو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک رکھنا اس پارٹی کے بعد اس تہارت کے بعد پھر کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر گہری نظر اللہ رب العزد کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا یہ نجات کا راستہ ہے اور یہ راستہ کیا کرنے کے لیے سب سے عظیم شان قوت انسان کے پاس دعا ہے اللہ رب العزت کو پکارا جائے اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے اللہ رب العزت سے انتظار کی جائے کہ اے اللہ تو بچائے گا تو بچیں گے اس کے سوا گے یہ بات کسی بار آپ سے کہی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے آپ بھی راشن یہی کہتے تھے اللہ رحمت بلا تکنی علا نفسی تب پتا ہے بس نہیں شان کو نہ اللہ کے نفسی تکوا بچے ہاں خیر من لگتا ہے انتہا مسورا ہے اور تمہیں پتا ہے تمہارے پرمنگ نے کیا کہا ہے مہیلا سال عبادي عني فإني قريب مجھے دعوة ہی إذا ہے سب اس غریب ہوگی